بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے ایک بھائی چوری کر چکا ہے تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی جی میں کہا کہ تم بدتر جگہ ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو